حضرت ابو رضی اللہ صلی اللہ کے مو مبارک سے معذن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں تک اس کی آزان کی آواز پہنچے اور ہر خوش کو تر چیز یعنی جاندار اور بے جان اس کے لئے گواہی دے گی نسائی حدیث نمبر 646